حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چار سو اٹھائیس